اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلا آلہ وصحبہ وسلم وصحبہ وسلم بزرگان محترم امت کے نوجوانوں پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے سیٹرڈے کو بات کر رہا تھا مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے جس سے میں اپنی بات کو شروع کروں حضرت لکھتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا گرمی کا موسم ہے سورج بڑی تیزی کے ساتھ میں چمک رہا ہے چاروں طرف سنشائن ہے روشنی ہی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اور ایک مارکیٹ میں اور بھی بھی کھچا کھچ بنا ہوا ہے کسٹمرز اتنے ہیں شاپس بھی اتنی کھلی ہوئی ہے شاپ کیپر شاپ پر بیٹھے ہوئے ہیں کسٹمرز خریدی کر رہے ہیں اتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے اس مارکیٹ میں اور دوپہر کا وقت جہاں چاروں طرف روشنی روشنی ہے لوگوں نے دیکھا ایک آدمی ہاتھ میں فانوس لیے ہوئے ہاتھ میں لانٹین لیے ہوئے ایک لیمپ لیے ہوئے جس میں آگ جل رہی ہے اس کو لے کر وہ مارکیٹ میں چل رہا ہے اور چلنے کا انداز کچھ اس طرح ہے جیسے اس فانوس کی روشنی میں اس لیمپ اور لالٹین کی لائٹ میں وہ کسی چیز کو تلاش کر رہا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر چلا جاتا ہے اور بہت ہی کنسنٹریشن کے ساتھ وہ کسی چیز کو دیکھ رہا ہے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی اس عجیب حالت کو دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے ایک آدمی سے رہا نہیں گیا اس نے اس شخص کو کہا کہ بھائی صاحب کیا پرابلم ہے لالٹین لے کر فانوس لے کر صبح کی روشنی میں جہاں چاروں طرف سن لائٹ ہے تم یہ لالٹین لے کر کیا کر رہے اور عجیب بات ہے کہ سورج کی روشنی ہے اتنی لائٹ اور اتنی روشنی ہے ہر چیز کلیئرلی دکھائی دے رہی ہے اتنا اچھا ویژن ہے پھر کیا ضرورت ہے تمہیں کہ تم لالٹین لے کر نکل پڑے ہو سورج کی روشنی کے سامنے تمہارے لالٹین کی کوئی ویلیو نہیں ہے سورج کی جو چمک دمک ہے اس کے مقابلے میں یہ چھوٹا سا کیا کام کرے گا تمہارا یہ عمل ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے اور چلو مان لو کہ تمہیں وہ روشنی میں دکھائی نہیں دے رہا ہے اور اس کی بنا پر تم لالٹین لے کر آئے ہو تو ذرا یہ تو بتلاؤ کہ یہاں کیا تلاش کر رہے ہو کہ جو تمہیں نظر نہیں آتا ہے سورج کی روشنی اوپر سے ہاتھ میں موجود ہے اس میں روشنی موجود ہے لیکن تم اتنے بے قرار ہو کبھی اس کارنر میں کبھی اس کارنر کبھی اس کارنر میں کبھی اس کارنر میں کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں تم کیا ڈھونڈ رہے ہو ایسی کون سی ایسی باریک چیز ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی تو اس شخص نے جس کے ہاتھ میں وہ لالٹین تھی اس نے یہ کہا کہ میں مارکیٹ میں انسان کو تلاش کر رہا ہوں یہ جواب سن کر وہ بھی حیران ہو گیا سوال کرنے والا اور دوسرے لوگ بھی حیران ہو گئے کہ تم مارکیٹ میں ایک ہیومن بینگ کو ایک انسان کو تلاش کر رہے ہو تو یہ کون لوگ ہیں پوری مارکیٹ بڑی ہوئی ہے اور اتنا کراؤڈ ہے مارکیٹ میں کہ جب چلتے ہیں تو شولڈر سے شولڈر لگ جاتے ہیں کندھے سے کندھا ٹکراتا ہے اور چاروں طرف انسان موجود ہے کتنے شاپ میں بیٹھے ہوئے ہیں کتنے باہر موجود ہے اور اتنے سارے لوگ یہاں پر انسان موجود ہے اور تم انسان کی تلاش میں نکلے ہو چلو ہو سکتا ہے شاپ کے اندر جو بیٹھے تمہیں نظر نہیں آتے لیکن یہ کسٹمرز جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں ایک موج کی طرح آگے بڑھ رہے ہیں تمہیں انسان نظر نہیں آتے کہ تم انسان تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو اس شخص نے جواب یہ دیا ہاں میں انسان تلاش کر رہا ہوں لیکن انسان سے میری مراد حقیقی انسان ہے یہ جو نظر مجھے آ رہے ہیں مارکیٹ میں یس انسان نظر آتے ہیں ظاہری شکل انسانوں کی ہے لیکن ان کے اندر دیکھو تو کوئی چیتا ہے کوئی بھیڑیا ہے کوئی شیر ہے کوئی درندہ صفت ہے اندر سے انسان مجھے نظر نہیں آتے یہ جتنے بھی انسان مجھے نظر آتے ہیں یہ ظاہری انسان معلوم ہوتے ہیں اندر کا انسان مجھے نظر نہیں آتا مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ نقل کر کے یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں دنیا میں انسان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہے جو ظاہری اعتبار سے انسان نظر آتا ہے لیکن اندر سے اس میں ہیومینٹی نہیں ہے وہ مینکائنڈ میں کہلانے والا نہیں کہا جا سکتا وہ ہیومن بینگ نہیں کہا جا سکتا اور ایک انسان وہ ہے جو باہر سے بھی انسان ہے اندر سے بھی انسان ہے وہ مارکٹ میں فانوس لے کر چلنے والا آدمی کہتا ہے کہ مجھے انسان چاہیے ایسے انسان کی تلاش ہے کہ جو باہر سے بھی ہیومن بینگ ہو اور جس کے اندر بھی ہیومینٹی موجود ہو باہر انسان ہو اندر انسانیت ہو تو میرے بھائیوں انسان کی دو قسمیں ہیں ایک تو انسان وہ ہے جو ظاہری اعتبار سے ہمیں نظر آتا ہے جس کے پاس دو ہاتھ ہے دو پیر ہے دو کان ہے ایک سر ہے ایک ناک ہے اس کی اپنی باڈی ہے وہ چلتا پھرتا ہے کھاتا پیتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے ایک انسان تو وہ ہے لیکن یہ تو ظاہری شکل ہے انسان کی حقیقی انسان کسے کہتے ہیں حقیقی انسان کسے کہا جاتا ہے حقیقی انسان تو وہ ہوتا ہے کہ جس ہیومن بینگ کے اندر ہیومینٹی موجود ہو جس انسان میں انسانیت موجود ہو جس کی اخلاق اچھے ہو جو شکر کرنے والا ہو جو صبر کرنے والا ہو جو اللہ کی ماننے والا ہو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ گردانتا ہو میرے بھائیو ایک بات یاد رکھنا دنیا کا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو شرک کرتا ہے اور یہ سٹیٹمنٹ قرآن کا ہے قرآن کا سٹیٹمنٹ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم ظلم کرنے والا وہ آدمی ہے کہ جو دنیا والوں پر تو دور کی بات ہے اللہ کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتا ہو کہ خدا نے ایک خدا نے اسے پیدا کیا اسے کھلایا پلایا روزی دی وہ اسی کا شریک بناتا ہو اسی کا پارٹنر بناتا ہو یہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے ان نشر کلب البن کہ کے مشرق اور شرک کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ظالم انسان ہے تو بہرحال ایک حقیقی انسان اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس اخلاق ہو جس کے اندر حالت یہ ہو کہ اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہو اس کے پیر سے لوگ محفوظ ہو اس کی زبان سے لوگ محفوظ ہو اس کے اندر عزت ہو وہ زدی قسم کا نہ ہو وہ ہٹ دھرمی والا نہ ہو اس میں توازو ہو اس میں ان کے ساری ہو اس کو اگر سمجھایا جائے تو وہ مان لے وہ لڑنے پر نہ تل جائے جگڑنے پر نہ تل جائے اللہ کی کھاتا ہے تو اللہ کی مانتا بھی ہو اپنی من چاہی زندگی کو چھوڑ کر وہ اللہ کی رب چاہی زندگی پر چلنے والا ہو اس کی لائف لائف لائف نہ ہو ہو بلکہ کہ جس میں اس کے مطمع نظر میں یہ بات ہو کہ میں اللہ کو راضی کرو مخلوق سے اچھا سلوک کرو لوگوں سے خیر خائی کا معاملہ کرو ایسے آدمی کو حقیقی انسان کہا جاتا ہے اور یہ ڈیفینیشن انسان کی قرآن نے بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اور مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے آگے چل کر ایک ونڈرفل ایگزامپل پیش کی کہا کہ انسان اگر دو ہاتھ والے دو پیر والے دو کان والے کا نام ہوتا تو پھر ابو جہل میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا دو ہاتھ دو پیر دو کان ایک سر یہ تو ابو جہل کے پاس بھی تھا اور یہی آزا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہے لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ابو جہل مردود ہے ابو جہل ملعون ہے ابو جہل جہنمی ہے اور ادھر سرکار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے محبوب رب العالمین ہے اتنے بڑے مقام پر ہے کون سی ایسی چیز ہے جو ان دونوں میں امتیاز کر دیتی ہے معلوم ہوا انسان صرف ظاہری بدن کا نام اور ظاہری شکل و صورت کا نام نہیں ہے انسان تو وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کے اندر اخلاق ہو جو اللہ کی ماننے والا ہو اور جو لوگوں کے لیے پیار اور محبت کو تقسیم کرنے والا ہو اسے انسان کہا جاتا ہے اس لیے میرے بھائیوں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے ہمیں ظاہری انسان بنایا ہے ہم حقیقی انسان بھی بن جائے ہاں گڈ ہاں، کوالٹیز ہر ایک میں ہے ہر ایک میں اچھائیاں ہیں ہر آدمی ٹوٹلی طور پر خراب نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ شیطان کا حملہ ہو جائے یہ نفس کا حملہ ہو جائے تو انسان انسانیت سے نکل کر درندہ بن جاتا ہے اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے ایمان قبول کرو اور ایمان قبول کرنے کے بعد اپنی نیتوں کو درست کر لو جب انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے تو اس کی روح اچھی ہو جاتی ہے جس کا روح جس کی روح اچھی ہوتی ہے اس کے جسم میں اچھائی آتی ہے اپنی نیتوں کو بنانے کی ضرورت ہے اسی لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من ہے ایک ایمان والے کا نیت کر لینا اس کے عمل کرنے سے بھی بہتر ہے جب اچھی نیت ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ روزہ بھی اس کا روزہ بن جاتا ہے زکاة بھی اس کی زکاة بن جاتی ہے عبادت بھی اس کی عبادت بن جاتی ہے ورنہ عمل میں کبھی اچھائی بھی ہے کبھی ریاکاری بھی ہے اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے اپنے انٹینشن کو جتنا ہم صاف رکھیں گے جتنا کلیئر رکھیں گے یہ انٹینشن اور یہ نیت ہمارے عمل کے اندر کار فرما ہوں گے اور پھر جسم سے اچھے اچھے عمل پیدا ہو جائیں گے اسی لیے ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی دین سے دور شریعت سے دور اپنی منمانی زندگی گزار رہا ہے لوگ کہتے آوارا ہے لوگ کہتے بھائی لائن سے اتر گیا ہے لیکن کبھی کبھی وہ کہیں پر بیٹھا ہوا ہے ایک دن کی بات سن لیتا ہے اس کی پوری زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے ایک انسیڈنٹ کو دیکھ لیتا ہے اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے کیا چیز ہے وہ کہ انسان اتنی برائی پر تھا اور اچانک ایک انسیڈنٹ ایک بات ایک نصیحت ایک واقعہ اس اس کی کی پوری لائف کو چینج کر کے رکھ دیتی ہے ہمارے حضرت رحمت اللہ نے لکھا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر ایمان والے کے دل میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے لیکن وہ چھپی ہوئی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی عجیب واقعہ پیش آ گیا کوئی بات سن لے کوئی انسیڈنٹ پیش آ گیا وہ اندر کی محبت باہر نکل آتی ہے سچی نیت ہوتی ہے اور پوری زندگی میں کایا پلٹ ہو جاتی ہے اور وہ لائف اس کی ایسی چینج ہو جاتی ہے کہ کل جسے لوگ ڈاکو کہا کرتے تھے وہ زمانے کا ولی بن جایا کرتا ہے حضرت ابراہیم ابن اعظم رحمت اللہ علیہ بلک کے بادشاہ ہیں بہت بڑے بادشاہ تھے لیکن دل میں ایک تمنا تھی کہ مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے مجھے اللہ والا بن جانا ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا ہے ایک تمنا ہے دل میں لیکن چونکہ ایمپرر ہے بہت بڑے بادشاہ ہے پوری سلطنت بلخ کو چلا رہے ہیں اتنی لائف بزی ہے کہ کبھی کونے میں جا کر اللہ کو تنہائی میں یاد کرنے کا انہیں موقع ہی نہ ملا لیکن دل میں کارزو تھی کہ میری لائف چینج ہو جانی چاہیے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں اللہ کو میں راضی کر لوں اور جب انسان ایسی تمنا کرتا ہے ایسا اس کا انٹینشن ہوتا ہے لائف میں کہ نہیں مجھے اچھا بننا ہے تو اللہ کی غیب سے مدد ضرور آتی یہ ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہے اپنے رویل بیڈ پر شاہی بستر پر رات کو لیٹے ہوئے ہیں رات کے بارہ بجے ہوئے ہیں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے پیلس ان کے محل کے ٹیرس پر اوپری حصے پر کوئی آدمی گھوم رہا ہے اس کے پیروں کی آواز آ رہی ہے ابراہیم بن نت اللہ علی نے فوراً اپنے سپاہیوں کو الرٹ کیا کہ رات کے بارہ بجے میرے بیڈ روم کے اوپر کے حصے میں برامدے میں کسی کے پیروں کی قدموں کی چلنے کی آواز آ رہی ہے جاؤ جلدی دیکھو کون ہے کہیں چور تو نہیں گھس گیا ان کے فوجی ان کے سپاہی جلدی جلدی اوپر دوڑے جب اوپر گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اس طرح بھاگ رہا ہے اور گھوم رہا ہے سپاہیوں نے جا کر پکڑ لیا اور پکڑ کر سیدھے حضرت ابراہیم بن رحمت اللہ علیہ جو کنگ آف بلخ ہے ان کے سامنے لا کر حاضر کر دیا ابراہیم بن ادم بادشاہ نے پوچھا کیا بات رات کو بارہ بجے میرے محل کے ٹیرس پر برامدے میں کیا کر رہے ہو تم اور یہاں اس آدھی رات میں اندھیرے میں کیوں آئے وہ اس شخص نے جواب یہ دیا کہ بادشاہ سلامت میرا اونٹ کھو گیا ہے میرا کیمل میرا اونٹ کھو گیا ہے اور میں اسے تلاش کرنے کے لیے آپ کے محل کی چھت پر آیا بادشاہ ابراہیم ابن حدم تو حیران ہو گیا کہنے لگا اونٹ تیرا کھو گیا ہے کب کھویا کہا صبح میں کھو گیا تھا کہا کہاں کھو گیا کہا جنگل میں کھو گیا تھا تو کہا باولے بے قسم کے انسان صبح میں تیرا اونٹ کھو گیا جنگل میں تیرا اونٹ کھو گیا اور تو اسے تلاش کرنے کے لیے میرے محل کی چھت پر آیا ہے ارے تیرے اندر عقل ہے یا نہیں عقل کے ناخون لے ذرا تو سوچ تو کہ دن میں گھومنے والا اور جنگل میں گھومنے والا اونٹ میرے محل کی چھت پر کیسے چڑھ جائے گا یہاں تجھے وہ اونٹ کیسے ملے گا اور دوسری بات یہ کہ اگر دن کی روشنی میں آتا تب بھی بات سمجھ میں آتی رات کے اندھیرے میں رات کے سناٹے میں میرے محل کی چھت پر تو تو تو اونٹ کو تلاش کرنے آیا ہے ہے ہے نہیں نہیں تیرے اندر یہاں تجھے یہ اونٹ کیسے مل سکتا ہے رات کے اندھیرے میں اور محل کی چھت پر تو اس شخص نے جواب یہ دیا کہ بادشاہ سلامت جس طرح رات کے اندھیرے میں محل کی چھت پر مجھے میرا اونٹ نہیں مل سکتا ہے اور اگر میں تلاش کرنے کے لیے آیا تو آپ مجھے بے وقوف کہہ رہے ہو میں تمہیں پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ کو تلاش کرنا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو وہ محل کے نرم نرم بستر پر آپ کو کیسے مل سکے اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو اللہ کا بننا چاہتے ہو ولایت کے درجے پر آنا چاہتے ہو تم محل کے گدے پر سوتے رہو شاہی تخت کے اوپر بیٹھے رہو سر پر ہیرے جواہرات کا تاج پہن کر رکھو اور تم یہ سوچو کہ یہاں سے مجھے اللہ مل جائے گا اور میں ولایت کے درجے پر پہنچ جاؤں گا تو کیا یہ بیوقوفی اور نادانی کی بات نہیں ہے بس یہ جملہ سننا تھا ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کے سینے میں چوٹ لگی ہے ایک ایسا نشتر لگا ہے کہ ان کا وجود ہل گیا اور دل میں ایک دم خیال آیا کہ بات تو اس نے سچی کہی ہے کہ محل میں آرام سے لیٹے لیٹے میں اللہ کا ولی کیسے بنوں گا اور جب ہوش آیا اور سامنے دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا فرشتہ تھا اور اللہ جب سچی نیت انسان کی ہوتی ہے اللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں اس شخص نے آیا یہ جملہ کہا وہ کہہ کر چلا گیا لیکن ابراہیم ابن عدم رحمت اللہ علیہ کے سینے میں ایسی چوٹ لگی ہے کہ زندگی ان کی بدل گئی ہے انہیں یہ احساس ہو گیا کہ اب مجھے حقیقی انسان بننا ہے اندر کی دنیا بنانا ہے انہوں نے اپنے تخت و تاج کو لات ماری اور وہ جنگل کی طرف نکل گئے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اپنی حکومت کو خیر باد کہہ دیا اور ایک زمانہ گزرا ہے ایسی ان کی لائف چینج ہوئی ہے کہ آج جب ہم ہمارے اولیاء کے ناموں کو پڑھتے ہیں اور جو بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں ان میں سب سے ٹاپ لیول پر حضرت ابراہیم ابن ادب رحمت اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا ہے آج وہ اللہ کے بہت بڑے ولی شمار کیے جاتے ہیں تو یہ خدا تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ جب انسان انسان بننے کا ارادہ کرے اور اندر سے انٹینشن ہو اللہ غیبی اسباب کو پیدا کر دیتا ہے اور پھر اس کے لیے اپنی زندگی کے اندر چینجز لانا آسان ہو جاتا ہے اور پھر احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی کیسے غفلت میں گزر رہی تھی زمانہ گزر گیا حضرت ابراہیم ابن عدم رحمت اللہ علیہ کو جنگل میں پڑے ہوئے ہیں ایک مرتبہ دریائے کے کنارے اپنی گودڑی سی رہے تھے جو کپڑا اوڑھتے تھے وہ پھٹ گیا تھا تو اس اوڑھنے والی بلینکٹ کو وہ سی رہے تھے سوئی ہاتھ میں تھی نیڈل ہاتھ میں تھی اور اپنی بلینکٹ سی رہے تھے وہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے اور اچانک ان کے حکومت کے کچھ گزرا ان کے حکومت کے جو بڑے بڑے امیر قسم کے لوگ تھے وہ شکار کے لیے وہاں پر آ گئے شکار کھیلنے آئے تھے ان کی نظر پڑی کہ کوئی بابا بیٹھے ہوئے ہیں دریا کے کنارے پر اور گودڑی سی رہے ہیں یہ لوگ قریب آئے اب جب چہرہ دیکھا تو سب کی آہ نکل گئی کیونکہ انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو ہمارے بادشاہ اور کنگ آف بلخ حضرت ابراہیم ابن عدم رحمت اللہ علیہ ہے یہ سب کے سب حضرت کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے ایک زمانہ تھا آپ تخت پر بیٹھتے تھے ایک زمانہ تھا آپ کے بدن پر شاہی لباس ہوتا ہیرے جمہارت والا کراؤن پہنا کرتے تھے اور آج آپ کی حالت یہ ہے کپڑے آپ کے میلے ہیں چادر آپ کی پھٹی ہوئی ہے گودڑی آپ سی رہے ہو یہ کیسی فقیری آپ نے اختیار کر لی اور اپنی بادشاہت کو ٹھوکر مار دی آؤ پھر سے چلو آج بھی وہ بادشاہی تخت آپ کا انتظار کر رہا ہے چھوڑو یہ زندگی کو اور چلو اپنی رویل زندگی میں حضرت ابراہیم ابن عدم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ارے نادانو تم کیا جانو اس فقیری میں جو اللہ نے مجھے بادشاہت دی ہے وہ بادشاہت تو مجھے بادشاہ بن کر بھی نہیں ملی تھی تمہیں کیا پتا کہ آج اللہ نے مجھے شان میں رکھا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ آؤ میں تم ایک لائیو ایگزامپل بتلا ان کے ہاتھ میں وہ سوئی تھی لوہے کی پرانی سوئی تھی جس سے وہ سی رہے تھے حضرت ابراہیم ابن عدم رحمت اللہ علیہ نے اس سوئی کو لے کر دریا میں ڈال دیا سارے کڑے ہوئے ہیں انہوں نے دریا میں پھینک دیا کہا کہ میری سوئی دریا میں چلی گئی ہے تم میں سے کوئی مائکا لال جو جا کر میری سوئی نکال کر میرے ہاتھ میں واپس لا کر دے وہ سب کہنے لگے کہ اب اتنی سی سوئی ہے اتنا بڑا دریا ہے اندر وہ چلی گئی ہم کہاں سے لائیں گے حضرت ابراہیم ابن عدم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں لا کر بتاتا اور انہوں نے آواز دی اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی مجھے واپس کر دو اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی مجھے واپس کر دو یہ اعلان کرنا تھا سمندر میں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مچھلیاں تھیں ان کا یہ جملہ بولنا تھا ساری مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کر باہر نکلی سب نے اپنا منہ نکالا اور گولڈ نیڈل سب کے منہ میں نظر آ رہی ہے حضرت ابراہیم ندم رحمت اللہ علیہ نے جب یہ جملہ کہا وہ سارے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کیا اتنی ساری مچھلیاں جو ہزاروں کی تعداد میں ہے ہر ایک کے منہ میں گولڈن نیڈل ہے حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو میری پرانی سوئی واپس لا کر دو یہ کہنا تھا دریا کے کنارے پر ایک چھوٹی سی مچھلی باہر نکلی ہے اس نے اپنا نکالا اور اس کے میں وہی پرانی لوہے کی سوئی موجود تھی ابراہیم بن رحمت اللہ علیہ نے اس سوئی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ بولو وہ بادشاہی عجیب تھی یا یہ فقیری میں شہنشائی ہے اور ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ نے اس وقت یہ جملہ کہا کہ دیکھو میرے وزیروں کل تک میں بادشاہ تھا لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتا تھا اور زبردستی اور دادا گیری سے کیا کرتا تھا لیکن آج اللہ نے مجھے فقیری میں وہ بادشاہی نصیب فرمائی ہے کہ انسان تو انسان سمندر کی مچھلیاں بھی میری بات کو مان رہی ہے اور جسم نہیں اللہ نے مجھے لوگوں کے دلوں پر حکومت دے دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے جب انسان سچے دل سے مانگتا ہے اللہ اس کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں بہت سے ہمارے بھائی بہت سے ہمارے دوست احباب ایسے بھی ہے کہ جو غلط راستے پر نکل گئے اور پھر مایوس ہو جاتے ہیں کہ میں تو غلط راستے پر چلا گیا میں بری عادتوں کا شکار ہو گیا میں فلا غلط کام میں لگ گیا ہو اب میں لوٹ نہیں سکتا اب میں ریٹرن نہیں آ سکتا ارے جب اللہ نے بڑے بڑے قاتلوں کو اور کو اللہ ایک ایک جملے پر ہدایت دے دیتا ہے اگر سچی نیت ہوگی دل سے دعا کرے گا اللہ اس کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دے گا اس لئے ہمیں حکم دیا گیا ایمان والوں مایوس مت ہو جاؤ کسی بھی سچویشن میں کبھی بھی مایوس نہ ہو جاؤ غریبی آ جائے تم ٹرک سے اتر جاؤ تمہاری اولاد فرمان ہو جائے تمہارے اوپر تندستی آ جائے مایوس مت ہونا اس اللہ سے مانگو جو غنی ہے اور جب اس کا فیضان ہو جائے گا ساری عقل سائڈ پر رہ جائے گی اور اللہ ہمارا کام بنا دے گا ایسا پروردگار اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے اس لیے ہمیں انٹینشن تو پیدا کرنا ہے دل میں ارادہ تو کرے نیت تو کرے اقدام تو کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی یہ اس پروردگار کا طریقہ ہے اللہ اسی طرح اپنے بندوں پر رحم کا معاملہ کرتا ہے اور سب سے بڑا طریقہ اللہ کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ زندگی میں میں بھی اور آپ بھی اور ہم سب مل کر اپنی زندگی زندگی میں ایک دن میں ایسی فائیو منٹس نکالے کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنی موت کا استعمال کریں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی میں انقلاب ہو جائے گا ریولیوشن آ جائے گا لائف ٹرن ہو جائے گے ساری چینجز ہو جائے گے ایک کام کرو اکثر ذکر میں لذات الموت کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کے بارے میں تھوڑی دیر سوچ لو دیکھو اللہ تمہاری لائف میں کیسے چینجز لاتا ہے لیکن آج افسوس یہ ہے نا کہ وہ فائیو منٹس ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم دن میں بیٹھ کر پانچ منٹ کا وقت نکالے اور سوچے کہ ایک دن آئے گا میرے گھر سے میرا جنازہ اٹھے گا مجھے قبرستان لے جایا جائے گا جہاں کوئی نہیں ہوگا کوئی میرا پرسان حال نہیں ہوگا یہ دوست برادر رشتہ دار اپنی باہ سب مجھے قبر کے اندر ڈال دیں گے مٹی ڈال ڈال کر چلے جائیں گے تھوڑی دیر دعا پڑھ لیں گے منہا وفیہا ومنہا تارت نخرا مٹی ڈالیں گے تھوڑی دیر دعا کریں گے اور اس کے بعد مجھے سب چھوڑ کر چلے جائیں گے وہاں پھر کوئی نہیں ہوگا ہاں،, ہاں ہماری اولاد ہمارے بچے ہمارے دوست برادر ایک ہفتہ دو ہفتہ ایک مہینہ سال تک روتے رہیں گے یاد کرتے رہیں گے لیکن یہ دنیا ایسی ہے انسان سب بھول جاتا ہے جانے والا چلا جاتا ہے ایک زمانے تک اسے یاد کیا جاتا ہے پھر کبھی اس کی اینیورسری پر اسے یاد کر لیا کبھی جیتی یاد کر لیا زندگی ایسی گزر رہی ہے لوگ قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں ہمارے درمیان میں تھے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے تھے جانے کے بعد ایک زمانے تک ہم نے یاد کیا اس کے بعد ہم بھول گئے یہی زندگی کا اصول ہے لوگ بھول جائیں گے ہمیں کوئی ہمیں یاد نہیں کرے گا اس وقت جو چیز ہمیں بچائے گی ہمارے کام آئے گی وہ ہمارے اپنے آمان ہیں ہماری اپنی نے کیا ہے یہی ہمیں بچانے والی ہے ورنہ دنیا سے آس لگانا یہ بےوقوفی ہے ہاں نیک اولاد چھوڑ کر جائیں گے وہ کبھی یاسین کا ختم کر دے گی کبھی ہمارے اوپر کچھ دعائیاں جملے کہہ دیں گے کبھی اشالے ثواب کر دیں گے یہ تھوڑا بہت تو ملے گا لیکن جو اصل چیز ہمیں لے کر جانا ہے وہ ہمارے اپنے اعمال ہے جس کا اللہ کو جواب دینا ہے اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اللہ سے نہ امید امید نہیں ہونا ہے ہاں ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہم سے بہت ناراض ہو گیا ہے ہم نے بہت نافرمانیاں کی ہے لیکن میرے بھائیوں اگر اللہ ہم پر مکمل ناراض ہوا ہوتا تو آج وہ ہمیں روزانہ رکھواتا اس کا روزہ رکھوانا اس کا مسجد میں بھیجنا اس کا ہمیں نماز پڑھوانا یہ دلیل ہے وہ اللہ ہم سے ابھی بھی پیار کرتا ہے بہت پیار کرتا ہے اس کے دل میں اپنی مخلوق کے لیے بہت رحمت ہے وہ تو دروازے کھولے بیٹھا ہے کہ آ جا میرے بندے کیے تو نے گنا لیکن معافی مانگ لے بن جا حقیقی انسان پیدا کر لے اندر انسانیت کو اور سچے دل سے توبہ کر لے کرے گا توبہ توڑے گا پھر توبہ کرے گا میں تیری توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اسی لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا محبوبتان اللہ جل وعلا قطرت و قطرت دموئن دو ڈروپس اللہ کو بہت پسند ہے ایک وہ خون کا قطرہ جو میدان کارزار میں گر جائے اور دوسرا وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے در سے ہماری آنکھوں سے نکل جائے اس لیے میرے بھائیو معافی بھی مانگے توبہ بھی کرے اور انسان بننے کی ہم سب کوشش کرے ہمارے اندر انسانیت آ جائے ہم حقیقی انسان بن جائے لوگوں کے لیے اللہ کے لیے سب کے لیے ہم ایسے بن جائے کہ ہم ان کی ماننے والے ہو اللہ کے حکم پر چلنے والے ہو لوگوں میں پیار محبت کو تقسیم کرنے والا ہو والے ہو اور اس کے لیے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ ملا ہے بڑی اچھی گولڈن اپورچونٹی ہمارے پاس پاس ہے اس کی ہم قدر کریں عبادت بھی کریں اور اگر وقت ہے اللہ نے ٹائم دیا ہے دیکھو اللہ نے راستے ہمارے لئے کھولے ہیں ہم اللہ کے راستے میں نکل جائے جماعت میں نکل جائے ماشاءاللہ ہمارے یہاں پر عشرے عشرے کی جماعتیں بن رہی ہیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہے ابھی ہمارے نوجوانوں کا ایک گروپ ماشاءاللہ چالیس دن لگا کر اللہ کے راستے میں جا کر یہ لوگ لوٹے ہیں ایسے جذبے ہم سب کے اندر پیدا ہو جائے تو الحمدللہ دین کے کاموں میں حصہ لے تعلیموں میں ہماری شرکت ہو کہ ہم جماعت کے کام میں نکلے اللہ کے راستے میں نکلے بیانوں میں حاضری دے تلاوت ہو ذکر اللہ ہو جتنا ہو سکے یہ اللہ کو منانے کے دن ہے اسے خوش کرنے کے دن ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدردانی نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی انسان بنائے اور انسانیت پر چلنے والا بنائے اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عملی زندگی زندگی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میرے بھائیو رمضان کے مبارک گڑی ہے جب بھی ایمان والا ہاتھ اٹھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول کرتا ہے آج اللہ کا شکر ادا کرو خدا نے تندرستی دی ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنے بیماروں کو نہ بھولیں یہ موقع ہے بیماروں کے لیے دعا کرنے کا ہم دعا کریں کہ ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور اگر ہماری دعا قبول ہو گئی تو انشاءاللہ ان بیماروں کو شفا نصیب ہو جائے گی اس لیے میں خصوصی طور پر ہمارے حاجی اسماعیل ولی صاحب کے لیے دو درخواست کرتا ہوں دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مکمل شفا نصیب فرمائے اسی طرح ہمارے حافظ اسماعیل صاحب بھی بیمار ہے اس کے علاوہ رات دن کئی لوگوں کے فون آتے ہیں اور بچارے چلتے پھرتے درخواست کرتے رہتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما اور اللہ ہم سب کو تندرستی پر قائم رکھے اور اس تندرستی کی قدردانی نصیب فرمائے درو شریف پڑھ لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد علی محمد محمد ابراہیم ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم انا نسالك الجنه الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا بڑے گنہگاروں کو تاکار ہے اللہ پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے اے اللہ رات دن تیری نافرمانی کرتے ہیں مولا بدن کا ایک ایک بال گنہگار ہے اللہ بدن کا ایک ایک عزو گنہگار ہے اللہ سر کے بال سے پیر کے ناخون تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں پروردگار عالم اپنے رحم و فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا مولا ابھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا اللہ رضا مندی کا فیصلہ فرما دے اے پروردگار عالم اگر آج تو ہم سے راضی ہو گیا تو نے ہمیں معاف کر دیا تجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ تجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا لیکن مولا ہم غریبوں کا کام بن جائے گا ہم مجرموں کا کام بن جائے گا اللہ معاف فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ رضا مندی کے فیصلے فرما دے اے پروردگار عالم ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے اللہ تمام بیماروں کو شفا کلیہ نصیب فرما دے اے ہمارے مولا تندرستی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدردانی نصیب فرما دے اس نعمت کی قدردانی نصیب فرما دے الہی دنیا میں ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا اللہ محتاج نہ بنانا مولا محتاجی کی زندگی سے حفاظت فرما دے اللہ جب تک زندہ رہے یہ ہاتھ سلامت رہے یہ پیر سلامت رہے یہ آنکھوں کی روشنی سلامت رہے کانوں کا سننا سلامت رہے مولا ہمارا پورا جسم سلامت رہے کسی کی محتاجی نہ اٹھانی پڑے مولا ایسی موت مت دینا کہ ہم بستروں پر پڑے ہوئے ہو اور مولا ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہو ہم نجاستوں میں پڑے ہو کوئی ہمیں صاف کرنے والا نہ ہو اللہ اسے بڑھاپے سے حفاظت فرما دے مولا مرتے تب تک چلتا پھرتا رکھنا تیرے سامنے عبادت کرنے والا رکھنا اور مولا اسی حالت میں ہستے کھیلتے کلمہ پڑھتے ہوئے مولا تو ہمیں اپنی بارگاہ میں اٹھا لینا اے پروردگار عالم ہم سب سے راضی ہو جا رضا مندی کا فیصلہ فرما دے الہ العالمین ہمیں ایک بنا دے نیک بنا دے اللہ ایک بنا دے نیک بنا دے آپس میں بھائی چار کی نصیب فرما دے اخوت نصیب فرما دے اللہ ہمیں حقیقی انسان بنا دے اخلاق والا بنا دے مولا رحمت والا بنا دے آپس میں محبت کرنے والا بنا دے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمارے دل اندر سے بہت گندے ہو چکے ہیں مولا اس میں حسد بھی بھرا ہے کینہ بھی بھرا ہے مولا اے کریم حسد سے ہمیں پاک فرما دے کینے سے پاک فرما دے روحانی علائش عرشوں سے پاک فرما دے اور مولا ہمیں صاف دل بنا دے ہمدردی کرنے والا بنا دے پیار محبت تقسیم کرنے والا بنا دے الہ العالمین ہم سب کے اندر پیار محبت قوت بھائی چار کی نصیب فرما دے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو ختم فرما دے بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما دے با اولاد کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے مولا اگر زندہ ہو ہمیں خدمت کرنے والا بنا دے اگر مرموم ہو چکے ہو تو ان کی مغفرت فرما دے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنت میں عالی مقام نصیب فرما دے الہ العالمین ہمارے گھروں میں ہماری آل اولاد میں اسلامی فیدہ قائم فرما دے مرتے دم کلمہ نصیب فرما دے ہر قسم کی رکاوٹوں سے حفاظت فرما دے اللہ ہمارے روزوں کو قبول کر لے ہماری ترانی کو قبول کر لے ہماری عبادتوں کو قبول کر لے اور اے پروردگار عالم عذاب عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما دے مولا تیرا عذاب بڑا خطرناک ہوگا اللہ تیرے عذاب سے ہمیں بچا لے تیرے قہر سے ہمیں بچا لے تیرے غصے سے ہمیں بچا لے ہاں مولا مانا ہم نے بہت گناہ کیے تجھے بہت ناراض کیا لیکن اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا بھی تو نہیں ہے مولا جیسے بھی ہے تیرے ہی بندے ہیں اللہ تو ہم سے بہت پیار کرتا ہے اللہ تو نے دنیا میں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے اے دنیا دنیا میں رحم کرنے والے آخرت میں رحم فرما دے آخرت میں کرم فرما دے اللہ ہم سب کی جائز تمناوں کو پورا فرما دے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفیر ہماری دعاوں کو قبول فرما لے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام